الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اور حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہوتی ہیں پس جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو اتنا ہی جتنا تم پر زیادتی کی اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قطادہ وغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ چھ ہجری میں مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ پہنچے تو مشرقین مکہ نے راستہ روک دیا اور کعبہ تک نہیں پہنچنے دیا یہ حادثہ ماہ القادہ میں وقوع پذیر ہوا جو ماہ حرام ہے جابر بن عبداللہ کی ایک روایت کے مطابق جسے امام احمد نے مسند میں روایت کی ہے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مشرقین مکہ کے پاس بھیجا کسی طرح یہ جھوٹی خبر اڑ گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے خبر کا پھیلنا تھا کہ مسلمانوں میں ایک کھلبلی مچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشرقین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بیت لی جسے تاریخ اسلام بیعت الرضوان کے نام سے جانتی ہے بعد میں معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر غلط تھی تو آپ نے مکہ والوں کے ساتھ صلح کر لی اس شرط پر کہ آئندہ سال اسی مہینے میں عمرہ کریں گے چنانچہ معاہدے کے مطابق آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ دوسرے سال ماہ ذلقادہ میں عمرہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص کہ ماہ حرام کی رعایت ان کے ساتھ واجب ہے جو ماہ حرام کی رعایت کریں اور جو اس ماہ کی حرمت کا خیال نہیں کرے گا اس کے ساتھ ماہ حرام کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا اس لیے کہ حرمتوں کا لحاظ ان کے ساتھ ہوگا جو پہلے خود لحاظ کریں گے چاہے وہ ماہ حرام ہو بلد حرام ہو احرام ہو یا اور کوئی شے جس کی حرمت کا پاس رکھنے کا اسلام نے حکم دیا ہے اور جو کوئی ان حرمتوں کو پامال کرے گا تو ان سے بدلہ لیا جائے گا اگر کوئی ماہ حرام میں جنگ پر آمادہ ہوگا تو اس سے جنگ کی جائے گی تم اس پر زیادتی کرو اتنا ہی جتنا تم پر زیادتی کی اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ مشرقین کے ساتھ بھی اسی لیے دوبارہ مزید تاکید کے طور پر حرمتوں کو پامال کرنے اور کسی قسم کی زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے